زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہیں اے ہماری کائے دل کی خوشی کو اے ہماری کائے دل کی خوشی ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر دل میں ان کی یاد کی لذت ہو ہے پھر تو کیا شام غم اور کیا تیری آتے سحر پھر تیرا کیا شام غم شام غم اور کیا تیری آگے سحر دل میں ان کی یاد کی لذت ہو ہے چل پھر تیرا کیا رہبر رہبر درد درد درد جگر جگر اے اے امام دل اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے کام کیا ہے سر یہ بیان کیا تھا کہ پانچ کام کرنے کے ہیں ایک اولیاء اللہ کی مساوت نمبر دو گناہ سے محافظت گناہ سے بچنا نمبر تین اسباب گناہ سے موازنہ دوری اختیار کرنا اسباب گناہ سے کیونکہ اسباب گناہ قریب ہوں گے گناہ میں مبتلا ہونے کا سب خطرہ ہے اور چوتھا کام سنت پر معذرت سنتوں کے اوپر مضبوطی سے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا اور ہر کام میں صرف یہ نہیں ہے اکثر ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی دعائیں یاد کر لیں اور طریقہ یاد کر دیا کہ بیت الخلاء میں جانا ہے تو بایاں ڈالنا ہے اور باہر آنا ہے تو دایاں اور بیت الخلا جانے کی دعا یہ باہر آنے کی دعا یہ اور گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ باہر نکلنے کی دعا یہ تو یہ بھی بڑی نعمت ہے یہ بھی سنتیں ہیں بڑی اہم سنتیں ہیں لیکن ایک ایک شعبہ ہم لوگوں کے اندر کمزور رہ جاتا ہے وہ ہے معاشرت کا معاملات کا اخلاقیات کا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ مبارک تھا کیسے دوسروں سے ملتے تھے مہمان آ جائے تو کیسے ملتے تھے کوئی آ جائے کیسے ملتے تھے گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے گھر والوں کے ساتھ کیسے اخلاق تھے چھوٹوں کے ساتھ کیسی شرکت تھی بڑوں کے ساتھ کیسا ادب تھا اور اس کے علاوہ معاملات لین دین وہ کیسا تھا تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بھی تو اس شعبے میں مسلمانوں میں بہت ہم مسلمانوں کے کمزوری ہے کیونکہ ہم صرف بس یہ وظائف اور دعائیں یاد کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ سارے معاملات جو کہتے ہیں نا کہ دین ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی کرنا ہے تو کیسے معاملہ کرنا ہے کیسے گفتگو کرنی ہے کیسے سونا کیسے اٹھنا جاگنا کھانا پینا سب رہن سہن کے سارے کام جو ہم کر رہے ہیں کاروبار ہے لین دین ہے نوکری ہے جو کچھ بھی ہے سواری میں بیٹھنا ہے سواری میں بیٹھنے کے بعد آج کل تو اس قدر غلط غلط گاڑی چلاتے ہیں اب ان کے ساتھ ضبط و تحمل سے رہنا ہے نا کتنا مشکل کام ہے جب کوئی گاڑی کے آگے سے کاٹ جاتا ہے گاڑی کتنا غصہ آتا ہے تو اس وقت ضبط و تحمل سے کام لینا اور خود رانگ سائڈ نہ چلانا خود غلط غیر قانونی نہ چلانا دوسرا چلا رہے چلا رہا ہے لیکن خود نہ کرنا یہ نہ سوچنا کہ سارے یہی ہم یہی کرتے ہیں سارے ہی غلط ہے تو ہم اکیلے کیا کریں تو اس کا جواب ہم نے پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت والا رحمۃ علیہ کے خلیفہ تھے حکیم امیر حسین تھا مزدور تو انہوں نے بتایا کہ کسی نے ان سے کہا کہ سارا معاشرہ خراب ہے سارا زمانہ غلط جا رہا ہے ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ گا تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اکیلا چنا باہر تو نہیں جھونک سکتا لیکن خود تو پھوٹ سکتا ہے تو ہم اپنے اپنے آپ کو انفرادی طور پر صحیح رکھیں سنت کے مطابق دین کے مطابق چلیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہر فرد یہ سوچ لے گا کہ بھائی ہم ٹھیک ہو جائیں تو ویسے بھی ہر فرد کو معاشرہ ٹھیک ہو یا نہ ہو ہر فرد کو تو ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ ہم سے خود بھی تو سوال ہوگا پہلے سوال ہمارا ہوگا کہ تم ٹھیک تھے کہ نہیں تو دوسرا سوال تو بعد میں تو اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے معاشرہ چاہے ٹھیک ہو جانا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر آدمی یہ تہیا کر لے کہ میں نے صحیح چلنا ہے چاہے کوئی غلط چلے یا نہ صحیح چلے میں نے صحیح چلنا ہے تو سارا معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا تو بات کہاں سے چلی جی؟ یہ اللہ کا راستہ جو ہے یہ پانچ چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں اور یہ اللہ کی صحبت اور گناہ سے محافظت اور اسباب گناہ سے مبارک اور سنتوں پر واضح یہاں کے بات رکی تھی کہ سنت صرف اتنا کام نہیں ہے کہ دعائیں سیکھ لینا اور بیت الخلا کی سنت سیکھ لینا سونے جاگنے کی بلکہ پوری معاشرت اخلاقیات معاملات معاشرت اور عبادات بھی شک تو یہ ساری چیزیں اور طہارت یہ بھی دین کا اہم شعبہ ہے باقی اختیار کرنا اردو کیسے کرنا ہے غسل کا کیا سونا طریقہ ہے پانی کم بہانا یہ سب چیزیں ہر چیز سنت کے مطابق اور پانچویں چیز ہے ذکر اللہ پر مداخلت ذکر و اذکار میں سستی نہ کرنا اور دل لگے یا نہ لگے اس کو مستقل کرتے رہنا تو یہ چیزیں پانچ جو ہیں یہ اس میں اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے اور جیسے حضرت نے پہلے شعر میں فرمایا کہ دل تو کچھ روشن نہیں ہے کچھ ہے شمس و قمر اے اے امام درد دل اے اے رحبرے درد جی کہ یہ اصل کیا ہے کہ امام کیا ہے کہ ہم یہ پانچ کام کریں گناہ سے بچنا اور اخبار سے بچنا آسان نہیں ہے اس زمانے میں جب چپے چپے جو گناہ ہے اس کے بچے سے جو غم دل ٹوٹے گا غم آئے گا یہ یہ ہمارا امام بنے گا اللہ تک پہنچنے کا یہ پانچ کام جو ہیں اللہ تک پہنچنے کی رہبری کرتے ہیں ان پانچ کاموں میں سے جس کام میں بھی ایک کام میں بھی غفلت ہوگی تو راستہ طے نہیں ہو سکے گا یا بہت ہی سست رفتاری سے طے ہوگا یا ناسک طے ہوگا یہ پانچ کام ایسے ہیں بنیادی کہ اس میں سستی اور غفلت جو ہے وہ راستے کو قطع کر دیتی ہے تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شم تو کمر اے امام درد دل ہے جگر اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن اے ہماری کائنات دل کے خرشی و کمر مومن کی صبح جو ہوتی ہے اللہ کی یاد سے ہوتی ہے اور دنیا دار اور فاطر پاس لوگوں کی صبح ہوتی ہے ٹینشن سے فلاں جگہ جانا ہے ابھی یہ ٹائم ہو گیا آفس پہنچنا ہے دکان پہنچنا ہے فلاں کام یہ کام ناشتہ فلاں جمع کا سارے کام یاد رہتے ہیں اللہ کی یاد میں غفلت کر دیتے ہیں تو مومن کے جو دل ہے اور اس کے اس کی جو روشنی ہے اس کے جو اخبارات ہیں اللہ کی یاد ہے صبح مومن کی جو ہوتی ہے اللہ کی یاد سے ہوتی ہے جب تک وہ اللہ کو یاد نہیں کر لیتے ان کو ناشتہ بھی یاد نہیں آتا ان کے روح کا ناشتہ یہی ہوتا ہے فکر اللہ سے ان کا ناشتہ ہوتا ہے اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے بزرگوں نے بہت سی دفعہ بعض لوگوں نے شکایت کی کہ ذکر میں غفلت ہو جاتی ہے سستی ہو جاتی ہے تو اس کا یہی علاج لکھا کہ جس دن ذکر میں کرو اس دن ناشتہ بھی چھوڑو ناشتہ نہیں کرو یہ روح کا ناشتہ ہے روح کا ناشتہ چھوڑا تو جسم کا بھی ناشتہ ذرا چھوڑ کے دیکھو جسم کو کتنی تکلیف ہوگی ایسی روح کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اللہ کو یاد نہیں کرتے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا اور جب ایک عادت پڑ جائے گی اور اس کے شوق اور ذوق پیدا ہو جائے گا پھر ذکر کیے بغیر چین چین ہی نہیں آئے گا ہاں، کہاں آئے گا اے خدا تجھ سے روشن ہے ہمارے رات دن اے ہماری کائنات دل کے خورشید کمر میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکوں تیرے بغیر میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر گت حاصل ہو مجھے کل کائنات پہرو پر کتنی بھی نعمتیں حاصل ہوں کتنے بھی اسباب اسباب راحت ہوں مال و دولت بھی ہو سلطنت بھی ہو وزارت بھی ہو لیکن جب تک اللہ کو یاد نہیں کیا جائے گا چین ہے سکون ہی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں اسباب راحت ہیں راحت اور چیز ہے اسباب راحت اور چیز ہے ہاں، راحت تو راحت کا تعلق خاص قلب سے ہے ہے قلب اگر خوش ہوتا ساری کائنات میں باہر معلوم ہوتی ہے ہر چیز اچھی معلوم ہوتی ہے اور اگر قلب میں خوشی نہ ہو کوئی غم آ جائے تو ہر چیز بری معلوم ہوتی ہے کھانا بھی کڑوا معلوم ہوتا ہے کھانے کو بھی دل نہیں کرتا تو راحت کا تعلق تو قلب سے ہے اسی لیے اللہ والے باتیں چٹائی بھی بیٹھے ہیں لیکن بہت ہی خوش بہت ہی مطمئن بہت سکون اور کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہے پریشان ہیں بےچارے رات کو نیند کی دوائیں کھا رہے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس روزانہ چلے جا رہے ہیں لیکن سکون نہیں میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر گرچے حاصل ہو مجھے کل کائنا تیرے بل اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو اللہ کی اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو بے تیرے پاتی نہیں جو چین مال و در بے تیرے پاتی اللہ کے بغیر مال و در کے باوجود مال کے ہوتے بھی چین اور پاتے مال ہونا کوئی برا نہیں ہے لیکن اللہ کی یاد سب سے اولین چیز ہے اللہ کی یاد نہ ہو تو ان کو مال و میں بھی چین نہیں ہے اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو بے تیرے پاس ہی نہیں جو چین با صدر مال و ذر آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہو اگر آسمان دل سے ان کے غم کے تارے ہو اگر پھر شب تاریخ میں بھی ہو منزل بے خطر سبحان اللہ کیا شیر ہے اس میں دیکھیے کہ فرمایا کہ آسمان دل سے ان کے غم کے تارے تاروں سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے نا صحراؤں میں آج بھی اگر صحرا میں کوئی پھٹک جائے اور ایسٹرونومی جانتا ہو تو وہ صحیح راستے پہ چلا جائے گا ستاروں کا ستاروں کا جو علم ہے اس میں گریٹ گیئر اسمال گیئر جو وہ اس کا ہے اسٹرونومی کا یہ جو نقشہ ہوتا ہے ستاروں کا اس کی مدد سے پہنچ جاتے ہیں تو فرمانے کہ اللہ کا راستہ جو طے ہوتا ہے اللہ کے راستے میں ان کے غم کے تارے چاہیے ان کے غم کے تارے گناہ سے بچنے کا غم گناہ کے بچنے سے بچنے کا جو غم ہوتا ہے وہ دل کو وہ روشنی دیتا ہے جس سے راستہ اللہ کا روشن ہو جاتا ہے راستہ معلوم ہو جاتا ہے وہ رہبر بن جاتا ہے اللہ تک پہنچنے کا اور جس شخص نے گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھایا تو وہ پھر جو ہے وہ سمجھتا رہے گا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ وہیں کا وہیں کا ہے کیونکہ محبوب کے دو حق ہوتے ہیں ایک محبت کا ایک عظمت کا محبت کا حق یہ ہے کہ جو کام اللہ نے حکم دیے ہیں کہ یہ یہ کام کرو وہ اللہ کی محبت کا حق ہے اور جس کاموں سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان کی عظمت کا حق ہے کہ ان گناہوں سے ہم بچ جائیں ان کاموں سے بچ جائیں کیسے محبوب کو راضی کرنے کے لیے دونوں کام ضروری ہیں اگر کوئی آدمی محبوب کو خوب ہدیے تحفے دیتا رہے لیکن اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے اس کی یعنی مرضی کے خلاف کام کرے اپنے بالوں پر ڈیزائن ہولیا وغیرہ بھی لوگ محبوب کی مرضی کے مطابق بنا لیتے ہیں رشتے مزاجی کے جو مریض ہوتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے یہ ہے کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے دونوں چیز ضروری ہیں کہ اس کی مرضی کے مطابق چلنا اور اس کی نامرضی سے بچنا یعنی وہ جو باتیں اس کو پسند نہیں ہیں تو وہ اس سے بچ جانا تبھی تو راضی ہوگا نا اگر ایک آدمی خالی وہ کام کر رہا ہے جو اس کی مرضی تو کرے لیکن بہت سے ایسے کام کر رہے جو نافرمانی بھی یعنی وہ اس کو پسند نہیں ہے وہ کام تو پھر کیسے میں وہ راضی ہوگا تو جب تک گناہ سے بچنے کا غم نہ اٹھائے گا انسان اس وقت تک اللہ کا راستہ طے نہیں ہوگا آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر شب تاریخ میں بھی طے ہو منزل بے خطر پھر شب تاریخ میں بھی شب تاریخ کیا ہے زمانے میں ہر ہر معاشرے میں ہمارے ماحول میں چپتے چپتے سے گنا ہوا ہے نا دین پر بہت مشکل سے چلتے ہیں لوگ اب ایسے ماحول کے اندر یہ شب تاریخ ہے یعنی ہر طرف گناہوں کے اندھیرے ہیں لیکن اگر اللہ کے غم اللہ کے اللہ کے نامزی سے بچنے کا غم اٹھا لیا جائے گناہ سے بچنے کا غم تو یہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے تک بے خطر رہنمائی کرے گی آسان کر دیتی ہے دل پہ ان کے غم کے تارے ہو اگر پھر شب تاریخ میں بھی طے ہو منزل بے خطر اور ہے گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی جانے زندگی اللہ تعالیٰ گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی تلخ کر دیتی ہے اختر یہ شام و سحر تلخ کر دیتی ہے اختر شام و سہل گل جانے زندگی سے دور کوئی زندگی گل جانے زندگی سے دور کوئی زندگی تلخ کر دیتی ہے اختر تلخی شام و سحر دل میں ان کی یاد کی لذت ہوئے درد جگر بیان ہوا تھا اس میں حضرت سلطان ابراہیم بن نظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت سے سنا ہوا لیکن مجھ سے اس میں غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے حضرت سلطان ابراہیم بن نظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسا نہیں ہے بلکہ ایک فرشتہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے اس وقت مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی یاد آ گئے کیا کروں گا <laughs> یہ وضاحت کرنی تھی بھائی کیونکہ جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے اس میں کوئی شرم نہیں ہے تو ایک فرشتہ تھا جو حاضر ہوا تھا آپ کے پاس اور آپ نے پوچھا جو سلطان ابراہیم بن نظم رحمۃ اللہ علیہ جو جنہوں نے اپنی سلطنت اللہ کی محبت میں چھوڑ دی تھی اس قدر غلبہ ہوا محبت کا اللہ کی کہ وہ سلطنت چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے تو وہاں جب وہ آیا فرشتہ تو بتایا اس نے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جتنے اولیات لائے ان کی فہرست بنا کے لاؤ تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی نام آخر میں لکھ لینا میں نے بھی اللہ کی محبت میں سلطنت چھوڑی ہے آخر میں میرا نام لکھ دینا تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام تو سر فہرست لکھنے کے لیے فرمایا تو یہ بات تھی اس کی وضاحت ضروری تھی اور ایک بات یہ اس کی وضاحت تھی کہ منہ سے جملہ یہ نکلا کہ اس امت پہ سونا حرام ہے امت پہ نہیں بلکہ امت کے مردوں پہ سونا حرام ہے عورتیں تو سونا اگر یہ سن لیں تو ان کے تو ہارٹ ہارٹ بیٹ ختم ہو جائے گا ہاں یہ وزارت سے بات کرنی چاہیے تھی تو یہ رہ گئی تھی بات بتانی ان شاء اللہ کو وہاں بھی بیان کر دوں گا تو جلدی میں یا جوش میں یا غلطی میں غفلت میں یہ بات نکلی کہ اس امت پہ سونا حرام ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس امت کے مردوں پر سونا مردوں کے لیے استعمال سونے کا جائز نہیں ہے وہ بھی حضرت سلطان ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ تھا کہ آپ اپنی گزری گبلی رہے تھے کیونکہ راتوں رات جو ہے وہ محل میں عبادت کر رہے تھے اپنی تو رات کو بالا خانے میں اوپر کی چھت کی پہلی منزل میں تو تنہائی میں عبادت کر رہے تھے تو دیکھا کہ چند لوگ آئے ہیں تو پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو پہلے داروں کی موجودگی میں تم لوگ کیسے اوپر آ گئے جنہیں بھی لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا چھت کی محل کی چھت پہ پہلی منزل سے اونٹ کا کیا کام ہے اونٹ تو اوپر چڑھ بھی نہیں سکتا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح اونٹ اوپر نہیں یہاں نہیں آ سکتا اللہ بھی تمہیں یہاں محل میں اور بادشاہ کے چگڑوں میں نہیں ملے گا تو یہ بس چوٹ ان کو پڑ گئی اور راتوں رات انہوں نے گدڑی سی اپنی گدڑی فقیری کی گدڑی کہیں سے حاصل کی اور اپنی بادشاہی خلط خلاص جو ہوتی ہے پوشاک وہ اتاری اور وہ گدڑی پہن لی والی بیس بدل کے نکل گئے اور نیشا پور کے رات وہاں جنگل میں چلے گئے اور وہاں دس سال عبادت کی اللہ تعالیٰ کی تو ایک دفعہ ان کا کوئی وزیر وہاں آ نکلا تو دیکھا کہ وہ اپنی گدڑی سی رہے تھے تو وزیر کے دل میں حفاظت آئی کہ یہ عجیب بیوقوف بادشاہ ہے اتنی بڑی سلطنت مال دولت چھوڑ کر اور یہ یہاں فقیر میں پڑے ہیں اور گزری بھی پھٹی ہوئی ہے اسی رہے ہیں تو ان کو کشف ہو گیا کہ اس کے وزیر کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے اپنی سوئی جس سے اسی رہتے گزری اس کو دریا میں پھینک دیا یہ قصہ مولانا رومی نے اپنی مصنوعی میں بھی فرمایا ہے تو اسی کو حضرت نے بیان فرمایا تو جب سوئی پھینک دی دریا میں تو حکم دیا مچھلیوں کو کہ مچھلیوں میری سوئی لا کے تو مولانا رومی اس کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ ہزارہ اللہ ہی سو زنے زر بن لبے ہر ماہی کہ ہر مچھلی ایک لاکھ مچھلیاں اللہ والی مچھلیاں ایک لاکھ اللہ والی مچھلیاں ہر ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی لے کر وہ حاضر ہو گئی تو یہ جی تماشا دیکھ رہا تھا انہوں نے ڈانٹ کے کہا کہ میری لوہے والی سوئی لاؤ تو کہیں پہ میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ مت پر سونا آرام ہے اس لیے تو یہاں یہ ہے کہ مت پر سونا سونے کا استعمال جائز نہیں ہے مرد کو تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو ایک مچھلی اوپر ان کی لوہے والی سوئی لے کے حاضر ہوئی تو وزیر تماشا سب دیکھ رہا تھا تو ان کے پیروں پہ گر پڑا اور اس نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کی حکومت پہلے خشکی پر تھی اب آپ کی حکومت خشکی اور بحر یعنی دریا سمندر پر پانی پر دونوں پر ہو گئی ہے تو پھر وہ وزیر بھی ان کے پاس رہا کچھ عرصہ ہو کہ وہ بھی صاحب نسبت اللہ والا ہو گیا یہ تھا قصہ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ